حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یعنی کسم کا رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا اور میں نہیں کہتا تمہیں منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو دو